کہ لاکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لاکھوں قربانیاں کیں مگر انہوں نے حریرا رضی رضا نو کے لیے گندم کا ذخیرہ نہیں کیا جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے کیا رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحم نہیں آیا کہ مینا کے میدان میں لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں لاؤس میں تھوڑے سے ذبح کر کے پیٹ بھر لو اور کچھ جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ ان کو بیچ کر ان پیسوں سے گندم خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے کیونکہ حضرت عنہ حریرہ پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے ہیں ارے میاں اللہ کے حکم کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں وہاں تو بھوک والا بھی اللہ کے رستے میں فدا ہو رہا ہے حس کے دوران کی بات ہے قربانی کر کے گوشت وہیں چھوڑنا مینا کے میدان میں خلاصہ یہ ہے کہ بندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بجا لایا جائے جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور عمل بھی کر کے دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا تھا لہٰذا اس قسم کے تبادلہ خیال کرنے والے اپنے ہوش درست کر لیں یہ دین کی بے قدری ہے جائیداد خریدنے کے لیے کسی آلو بیچنے والے سے تو تبادلہ خیال نہیں کرتے جب جائیداد خریدنی ہوتی ہے تو کسی قسائی سے تبادلہ خیال نہیں کرتے تب تو کہتے ہیں بہت قابل وکیل لاؤ ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات ہو جائے رہ جائے کہ بعد میں میرے مکان پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے کیوں صاحب جب زمین کی رجسٹری ہوتی ہے اور بیس لاکھ کا کوئی مکان لینا ہوتا ہے اس وقت لالو کھیت میں کسی آلو یا سبزی بیچنے والے کے پاس جاتے ہو کہ چلو بھائی رجسٹری کرا دو اس وقت کسی کسائی یاد آتا ہے کہ چلو بھائی گوشت بیچنے والے چلو آپ میری رجسٹری کے کاغذات بنا دو جب کوئی اہم مقدمہ ہو تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ صاحب جان کا معاملہ ہے جان بچانا ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے کسی بڑے بیرسٹر کو بلاؤ تو اسی طرح ایمان کے معاملے کو اہمیت دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے وہاں دو ذخ یا جنت دو ہی فیصلے ہونے ہیں لیکن آج دین کے معاملے میں یہ حال ہے کہ ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہیں نہ جانے نہ جان نہ پہچان اور کہتے ہیں مولانا ذرا تبادلہ خیال کر لیں کبھی اس طرح کسی اناڑی کو ذرا نفس بھی دکھائی ہے وہاں تو کہتے ہیں جان پیاری ہے فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا جو میرے مزاج سے واقف ہو مگر یہاں ریل میں جو بھی بیٹھا ہوا اس سے کہتے ہیں آئیں مولانا ذرا اس مسئلے پر تبادلہ خیال کریں دین کو ایسا سستا کر رکھا ہے کیا بتاؤں کتنا غصہ آتا ہے ایسے نالائکوں پر یہ دین کی قدر سے بالکل ہی نہ ہے یہ دین کا مذاق بنانا ہے آنکھ جب بند ہوگی پھر قبر میں ان کو پتہ چلے گا کہ کیا تبادلہ خیال ہو رہا ہے اس لیے تبادلہ خیال کی ضرورت نہیں ہے سیدھے دارالعلوم کراچی فون ملائیں علماء سے مسائل پوچھیں جو وہ کہہ دیں سر تسلیم کم کر دیں اصلاحی بات شیخ سے پوچھ لیں اور فتویٰ جو ہے وہ دارالعلوم کراچی سے دارالفتہ فون کر کے لے لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے صرف پانچ دس منٹ بیس پندرہ بیس منٹ مجلس ہوتی ہے یہ یہ رائے گا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بیس منٹ یہ ہم لوگ دے دیتے ہیں یہ خالص آخرت کے لیے ہونے چاہیے جو نیت بھی درست کر لی جائے اس میں جیسے رات کو حضرت میر صاحب کی مجلس ہوتی ہے اس میں بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہو اور اسی طرح یہ والی مجلس اس فقیر کی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اخلاص بھی انشاءاللہ ایک دن عطا فرما دیں گے تو نیت درست کر لیں مختصر صرف آخرت کی مجلس ہو انشاءاللہ پورا دن اچھا گزرے گا فجر کی عشاء کی جماعت سے پڑھ لی فجر کی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات عبادت کا ثواب ملا یہ بس ہم شکر میں ہی ڈوبے ہوئے اس وقت یہ رات کو حضرت والا میر صاحب دار کا تو مالی کی مجلس مل جاتی ہے اور صبح یہ فقیر کچھ باتیں سنا دیتا ہے تو گویا پوری رات ہم نے مجلس سنی و دعوان الحمد للہ